اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنی ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہان سے